چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہم دین کی حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا کہ وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ کہ دعا وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ نہیں مالو در تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو در تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ میں عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ یا مصطفیٰ کو دارہ دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ کو دارا دو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ اس بار بھی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے یا رسول حضور ای سوئی انتظام ہو جائے حضور ہزور نام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تڑپ رہا ہم دینی کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مسترب تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مسترب تھی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا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 جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے یا رسول مدی میں جا دوبارہ پھر جاؤ مدی میں جاؤ دوبارہ پھر جاؤ تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تباہ کے جانے والے کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہر عرب سے کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پرلم سے اس دم گزر رہا ہے اور کاپ کے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا گئے تاریخیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا گئے سینے میں ہے اندھیرا دل میں سیا گانا یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے میں روم ہوں خوشی سے سر پر ابرے غم ہے اشکوں سے آنکھ نہ ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہو کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل پگار کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طرف رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے اے عظیم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم علم عالم سے اب جل رہا ہے سینا کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی استیرا بھی کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی استیرا بھی قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی کہنا کہ دل میں میرے ارما بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چوبے ہوئے گئے ہے یار زو دل کی میں بھی مدینے جاؤں ہے یار زو دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان نے دو جہاں کو داغے جی گل دکھاؤں کاٹو ہزار چکر کروا کی ہر گلی کے کاٹو ہزار چکر کروا کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے پھولوں پہ جانے ساروں کانٹوں پہ دل کو واروں ذروں کو دو سلامی گھر کی کروں غلامی دیواروں در کو چوموں چوکھٹ پہ سر کو رکھ دوں روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر عالم کے دل میں ہے یہ ہم سب کے دل میں ہے یہ ہم سب کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہم مدینے کی حاضری کے لیے یا رسول جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کے ہاتھ